ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوٹے بچوں کو لایا جاتا تھا تو آپ ان کے لیے برکت کی دعا فرمایا کرتے تھے یوسف بن موسیٰ نے مزید کہا کہ آپ انہیں گٹھی بھی دیا کرتے تھے اور برکت کا ذکر نہیں کیا سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چھ